محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشار عالم خاک ہے آسمان ان کی منزل کبھی گل سے میں کی منزل کبھی گل سے تانے اور کبھی غم کے کوہے گیرا ان کی منزل کبھی گل سے تانے اور کبھی غم کے کوہے گیرا تربیت کا یہ راز نہاں ہے آرگی تو ہے اس گل سے تربیت کا یہ راز نہاں ہے آرگی تو ہے اس گل سے آگے تک جو اشارے ہیں اس میں سبھی تشریح خود بخود ہو جائیں گی غور سے سنے سب تشریح خود بخود بہت ہی آسان لیکن بہت ہی عمدہ شاعر ہے بہت ہی تسلی کے بہت ہی عمدہ ان کی منزل کبھی گلستا میں اور کبھی غم کے کوہے گے میں تربیت کا یہ آر کو ہے اس گل سے کام نغمزن ہے بہاروں میں بل بل اور کبھی چشم نم ہے پیزانے نغمزم ہے باروں میں بلبل اور کبھی چشم رم ہے سیدا میں ابدیت کا توازن ہے قائم صبر سے شکر سے اس جہاں میں لکھا رات بتلا دیا کہ ابدیت کو کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے کہ اگر کبھی جو ہے وہ انسان کو وقت کی کیفیت ہوتی ہے کبھی قبض کی کیفیت ہوتی ہے کبھی خوشی خوشی ہوتی ہے کبھی اچانک سے کوئی غم آ گیا کوئی مشکل آ گئی کوئی پریشانی آ گئی تو یہ سب اقدیت کا توازن قائم رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا دور ہو جانا منظور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی غم بھیج دیتے ہیں بندوں کو کبھی کوئی ہلکی سی مصیبت بھیج دیتے ہیں اس سے وہ اللہ تعالیٰ سے اور جڑ جاتے ہیں ان کو مناجات کا مناجات کی لذت نصیب ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے اور کبھی جو ہے بست کی حالت ہوتی ہے تو اس میں الگ لذت ہے لیکن اگر لذت ہی لذت ہو تو ابیت کا توازن بگڑ نہ جائے تکبر نہ آ جائے اور جب نہ پیدا ہو جائے اس لیے یہ رات دن راستے کے رات دن ہے کبھی رات ہے کبھی دن ہے کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے کبھی بھول ہے تو کبھی خار ہے یہ سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیے نظام ہی چل رہا ہے ان کی منزل کبھی سے میں اور کبھی غم کے کونے کے رام تربیت کا راز جہاں ہے اور بھی تو ہے اس گل سے کام نو ہے بہاروں میں بلبل اور کبھی چشم نم ہے سیزان اب دیت کا توازن ہے قائم صبر سے شکر سے اس جہاں میں کا توازن ہے قائم صبر سے شکر سے اس جہاں میں دونوں مرکب سے چل کر کے سالک جا پہنچتا ہے کا مانی سواری یعنی صبر دو دو سواریاں اللہ نے اپنے تک پہنچنے کو دے دی ہم کو مصیبت پر صبر اور اور انعامات پہ نعمتوں پہ شکر دو سواریاں اللہ نے دے دی ان سواریوں پہ چل کر کبھی اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا راستہ اللہ کا طے ہو جائے گا اور دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے جیسی بھی حالات ہوں راضی رہو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی غیر فانی لامحدود اور مزیدار زندگی ہمارے قدم چننے والی ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تابے داری کامل تابے داری میں زندگی گزرے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ دونوں مرکب سے چل کر کے سالک جا پہنچتا ہے باغ جنا میں دونوں مرکب سے چل کر کے سالک جا پہنچتا ہے باغ جنا باغ جنا یعنی جنت میں پہنچ جاتا تو باجا پہنچتا ہے سامنے ہے خوشیا تو غم بھی ہے دل ایک حالت نہیں اس جہاں میں ہے خوشیا تو غم بھی ہے دل ایک حالت نہیں اس جہاں میں گھر روم کا ایک در غم ہر نفس مست رکھتا ہے جانے گر روم کا ایک در غم ہر نفس مست رکھتا ہے جانے اللہ کے درد ہم تعداد کر رہا ہوں جس کو حاصل ہو گیا تو اس کے اس کے لیے بھی اس جہان کی جو حالتیں ہیں خوشی ہو یا غمی ہو وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے غم کا جو ذرہ ہے ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے تو ہر وقت وہ مسک رکھتا ہے اس اسی حال میں وہ مست ہوتے ہیں حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں ہم اگر ان کا ایک در غم ہر نفس ماس رکھتا ہے جہاں ہم اگر ان کا ایک در غم ہر نفس ماس رکھتا ہے جہاں میں کیف پایا ہے دونوں کا میں نے عاشق کے درد میں کیف پایا ہے دونوں جہاں کا میں نے عاشق کے در دے میں آو گل میں اگر درد ہے خاص ہے آسمان میں میں گل اگر درد دل ہے آل میں خاص ہے آسمان میں ان کی منزل کبھی گل سے تانے اور کبھی غم کے کونے میں ان کی یادوں کے صدقے میں پر پرسکون زندگی ہے جانے ان کی یادوں کے صدقے میں اختر پرسکون زندگی ہے جانے ان کی یادوں میں ابر خوش کو ہے جہاں میں آگل دل ہے عالم خاک ہے آسمان میں اور کبھی غم کے کونے کے اب نیت کا تب تم ہے قائم صدر سے شکر سے اس اب نیت کا توازن ہے قائم صدر سے شکر سے ان کی یادوں کے صدقے میں اختر سکون علامہ ری جی۔ ربانی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جو میرے حضرت والا رحمت اللہ جگہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی ہے ریونین کے سفر پر حضرت والا کے ارشادات ہوئے سلسلوں میں تفریح کی ممانعت جن چاروں سلسلے بزرگوں کے ہیں ان میں کوئی فرق نہ کرنا چاہیے ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب سلسلہ نقش بندیا کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے ہمارے شہر نے بھی ان کو اپنا بڑا بنایا میں نے تو خود ان کی صحبت اختیار کی بیت ہوا اور ان سے خلافت بھی ملی اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ چشتیہ نقش بندیہ اور اس قسم کے الفاظ میں تفریح نہیں ہونی چاہیے اگر اجتماع بھی کریں تو یہ نہ کہیں کہ آج چشتیوں کا اجتماع ہوگا نقش بندیوں کا اجتماع ہوگا سول وردیوں کا اجتماع ہوگا پادری والوں کا اجتماع ہوگا یہ کہو کہ آج ایک دینی اجتماع ہے بتلائیے اگر کہیں دینی اجتماع ہو اور وہاں یہ اعلان ہو کہ آج ہنفیوں کا اجتماع ہے دوسرے سے معلوم ہو کہ یہاں مالکیوں کا ہے تیسرا کہے کہ ہم بلیوں کا ہو رہا ہے چوتھی جگہ شافیوں کا ہو رہا ہے تو دیکھو امت کتنی تقسیم ہو جائے گی جیسے ایئرپورٹ جانے کے لیے مختلف راستے ہوتے ہیں کہ جس راستے سے چاہو ایئرپورٹ چلے جاؤ مگر شرط یہ ہے کہ راستہ مستند ہو اور ایئرپورٹ ہی کو جاتا ہو اسی طرح فقہ ظاہری کے مذاہب اربا فقہ باطنی کے سلاسل اربا وہ مستند راستے ہیں جو اللہ تک پہنچاتے سبحان اتنی صاف ستھری کیسی بہت ہی عمدہ تعبیر کی جس راستے سے آپ کو مناسبت ہو اس سے چلے جائیں دوسرے راستوں کی تحقیق نہ کریں کیونکہ وہ بھی منزل مقصود ہی کو جا رہے ہیں جس طرح سے فقہ ظاہری میں کسی فقہی مذہب کی تنقید جائز نہیں اسی طرح فقہ باطنی کے سلاسل میں بھی منع ہے کسی چشتی کو یہ حق نہیں کہ نقش بندی کی تنقید یعنی اس کا نقص بیان کرے اس میں عیب نکالے یا نقش بندی چشتی کو حقیق سمجھے کہ چاروں سلسلے برحق ہیں سلسلوں چاروں سلسلوں کا راستہ معتبر ہے لہذا چاروں پر احترام واجب ہے جس کی جس سے مناسبت ہو اس کو اختیار کر لو لیکن اس میں آپس میں تقابل اور تفاضل مت کرو اس سے پھر معاملہ فرقہ اور پارٹی بندی کا ہو جاتا ہے اور رفیق کے بجائے فریق ہو جاتا ہے یعنی مقابل آ جاتا دشمنیاں ہو جاتی ہیں لہذا تقابل اور تفاضل مت کرو کہ ہم اچھے ہیں فلاں سلسلہ اچھا ہے فلاں سلسلہ اچھا نہیں یہ تقابل اور تفاضل نہیں کرنا چاہیے یہ سارے اللہ کے راستے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے بزرگ ہیں ہم ان پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی ولی اللہ تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور شیخ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور شیخ شہاب الدین سور وردی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ چاروں امام فقہ بادنی کے امام ہیں ان میں سے کسی کی تنقید جائز نہیں ایک سلسلے والے دوسرے سلسلے والوں سے ملتے رہیں سلسلے کو ایسا معبود نہ بناؤ کہ کوئی کسی کے پاس نہ جائے روک تھام نہ کرو طریقہ تعلیم نہ رکھو لیکن اللہ کے راستے پر جو چل رہے ہیں وہ ہمارا ہی قافلہ ہے اللہ والوں کا قافلہ ہے اسی لیے ہمارے اکابر آپس میں شیر و شکر تھے چنانچہ شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ میں شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ تھے مگر میرے شہر ان کے یہاں جاتے تھے اور وہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آتی تھی ان کی کتاب عرفان محبت سے ایسے جلے بنے اشعار ہیں کہ عشق و مستی میں چشتیوں سے بھی آگے تھے میں ان پر عاشق ہی اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے میری پہلی ملاقات جب ہوئی جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا اور بالغ ہو گیا تھا اس لیے یہ بھی یاد آیا ہمارے حافظ محمد احسن چھوٹا تھا جب تو نکال رابعہ میں پڑھتا تھا جب ان کی بات ہے اور پہلے حضرت بزرگوں کی دیکھو صحبت کا اثر ہوتا ہے تو وہاں ان کے مدرسے میں کتب خانہ ہے بازار آباد میں تو ڈھونڈ ڈھانڈ کتابوں کا شوق تھا بہت ابھی بھی ہے تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ عرفان محبت گا کھیر کی کل وہ کوئی جانتا بھی نہیں عموماً لوگ نہیں جانتے وہ ڈھونڈ کے لے کے آیا اور اسے کہا کہ مجھے یہ چاہیے مولانا کے بیٹی ہوتے کتب خانے میں تو ان کا یہ تم کو کیا کہاں سے ملی ہمیں ہمیں بھی نظر نہیں آئی تم تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے پرانی کتابوں میں سے عرفان محبت حضرت مولانا شاہ محمد سے بہت چھوٹا تھا جب کی بات ہے بزرگوں کی صحبت کبھی رائے گاہ جاتے نہیں دکھی ان کی نظر ان ان کے کی محبت کبھی رائے گا نہیں جاتا حضرت والا ارشاد کہ ان کی کتاب عرفان محبت دیکھو ایسے جلے بنے اشعار ہیں کہ عشق و مستی میں چشتیوں سے بھی آگے تھے میں ان پر عاشقی اس وجہ سے ہوا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے میری پہلی ملاقات جب ہوئی جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا اور بالغ ہو گیا طبیہ کالج میں حضرت پڑھتے تھے الہ آباد میں طب کی تعلیم کے لیے پندرہ سال کی عمر سے اٹھارہ سال کی عمر تک میں نے ان کی تین سال زیارت کی پہلی مجلس میں میں نے دیکھا کہ ندوہ کے بڑے بڑے علماء موجود تھے اور حضرت یہ شعر پڑھ رہے تھے بڑی دردناک اور پیاری آواز تھی دل مسترف کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے اور جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے دل مضطرب کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکوں ہے نہ آرام ہے جو آواز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انعام ہے تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انعام ہے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے عشق میں تڑپتا رہتا ہے لیکن اب کوئی کہے کے ساتھ تڑپنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی تو تڑپنا دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو درد گودا سے تڑپ رہا ہے کوئی ہارٹ اٹیک میں تڑپ رہا ہے کوئی کسی معشوق کے غم میں تڑپ رہا ہے اس میں اس تڑپنے میں تو تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ کی محبت میں تڑپنے میں جنت کا لطف ملتا ہے لہذا حضرت نے اس شیر کو دوسرے شیر سے حل فرما دیا لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں اللہ کا عشق معمولی نعمت نہیں ہے اس درہ درد کے لیے تمام اولیاء اللہ اللہ سے روئے ہیں کہ اے خدا اپنے درد محبت کا ایک درہ ہم کو عطا فرما دے ایک درہ غم دے دے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ دعا کرتے تھے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے یعنی اے خدا اگر تیرے غم کی دولت مل جائے تو غمے دو جہاں سے نجات ہو جائے بس میری نظر قبول کر پائے نماز شاہ یہاں آٹھ بجے جماعت ہو گئی ہے تو کل آج آج تو ہم نے نو بجے شروع کیا تھا نا کل ان شاء اللہ تعالیٰ پونے نو بجے شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ جزاک اللہ وہاں تو کوکن سوسائٹی میں ہفتے والے دن وہاں تو نماز ہم ساڑھے سات پہ پڑھتے ہیں تو سوا آٹھ بجے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن پھر دوسرے لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ساڑھے آٹھ بجے بھی وہاں شروع کرتے ہیں اور لاٹھی میں بھی جو ہے ساڑھے آٹھ بجے شروع کرتے ہیں یہاں پہ پونے نو بجے ان شاء اللہ کل سے پونے نو بجے ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ